رکھا ہوا تھی یہ کب دو گے کراس کراس سے لگے ہیں جلدی سے دو مجھے سارے کراس لگا دیے نحمد صلی اللہ رسول کریم سب سے پہلے اپنے پیارے محبوب مرشد عارف بلّہ شیخ الرجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے اشعار کو سناؤں گا یا جبال الحرم یا جبال الحرم مدینہ شریف مکہ شریف کے پہاڑوں کو دیکھ کے حضرت والا بہت خوش ہوتے تھے اور ان کے لیے بھی بڑے احترام والے الفاظ استعمال فرماتے تھے تو حضرت والا کے ایک بہت بڑے خادم بہت بڑے اللہ والے خلیفہ حضرت حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دام رکات مالیہ صاحب ہم لوگ جا رہے تھے <clears throat> میں یہ فقیر حاضر تھا اپنی گاڑی میں ہی سعودی عرب کے اندر اور حضرت مولانا پہلے سے صاحب برابر میں تشریف فرماتے جیسے مکہ شریف کی حدود میں داخل ہوئے تو ان پہ کیفیت تاری ہوئی انہوں نے یہ شعر پڑھنا شروع کر دیے اور درد آواز ان کی آواز میں بھی بہت درد تھا اللہ جو تقوا سے رہتا ہے بھلے آواز اچھی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی آواز میں درد دے دیتے ہیں تو یہی شعر وہ گنگنا رہے تھے میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا يا یا الحرم اس کا اصل یہ جوش چڑھا کہ خاتون کا بھی خط آیا کہ وہ حج پہ جا رہی ہے حج کا سیزن شروع ہو گیا ہے ہمارے حضرت والا کے پاس بھی سروت صاحب بھی حج پہ جا رہے ہیں سلمان صاحب جو اشعار پڑھتے ہیں وہ بھی گھر والے کے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں کی سب یادیں آ جاتی ہیں <clears throat> حج پہ جانا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمرہ مقبول حج مقبول عطا فرمائے اس کی کچھ شرائط ہیں تو ان خاتون نے پوچھا میں حج پہ کیا عبادت کروں لوگ یہ سمجھتے ہیں حج حج جو ہے اللہ کے حکم پہ کے عمل کرنا ہے بس حکم ہو گیا بھائی نو نو ذی الحجہ کو عرفات جانا ہے تو عرفات ہی جانا ہے یعنی اللہ کا حکم دیکھنا جائے حج میں کوئی عبادت نہیں ہے حج میں بس اللہ کے حکم کی پیروی ہے کہ بس اس اس وقت شیطان وہ جمرات کو کنکریاں مارنی ہے اس وقت جو ہے طواف زیارت کرنا ہے اس وقت جو ہے حرم شریف چھوڑ کے مینا کی طرف روانہ ہونا ہے مزدلفہ جانا ہے وہاں سے کنکریاں چننی ہیں تو یعنی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی تو عبادت مقصود نہیں ہے حج میں جا کے بلکہ کچھ شرائط ہیں وہ آپ کے وہ ہے کہ آپ کے پاس ایئر فریشنر ہے کیا وہ کر دیں یہ استنجا خانہ ہے نا یہاں پہ اچھا کسی کو واش روم جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے کسی کو حاجت ہو کر آپ کر دیں نا ابو سے کیوں بول رہے ہیں بڑے حضرت والا کے پاس حضرت صاحب رحمۃ اللہ کے پاس موجودہ حضرت والا کے پاس ایئر فریشنر ہوتا تھا <clears throat> سوتے وقت بھی کر دیتے تھے اور ماشاء اللہ خوشبو میں رہنا اچھی بات ہے نا <laughs> گاڑی کے اندر بھی رکھتے تھے جو اے سی والی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ایئر فریشنر رکھا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے اس میں اس کو تو کچھ کر نہیں سکتے <laughs> تو میں عرض کر رہا تھا تو محض ماں پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اللہ کے پاس چلے گئے بہت اچھی موت آئی تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے بول فرمایا تھا کہ دیکھیے حضرت والا کتنے بڑے اللہ والے تھے کہ مکہ شریف کے پہاڑوں کو دیکھ کے بول رہے ہیں کہ میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم جب پہاڑ کا اتنے محترم ہے تو کعبہ کتنا محترم ہوگا اللہ کا گھر ایک نظر دیکھ لیں تو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے گھر کو ایک نظر دیکھ لیں جو طواف کرتا ہے اس پہ ساٹھ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو وہ جب وہ خاتون کا جو خط تھا یہ جواب دیا تو وہ حج کی ساری باتیں یاد آ گئیں <clears throat> تو مٹیاری آپ یاد دلائیے گا وہ ضرور حج پہ بیان کرنا ہے کہ حج میں مردوں کو عورتوں کو اس طرح رہنا چاہیے حج کے اندر عبادت زیادہ مقصود نہیں ہے سمجھ رہے ہو <laughs> اللہ کے حکم شہر پردے کا اہتمام حج میں گروپس جاتے ہیں اور بے پردہ سب بیٹھی ہوئی عورتیں مرد اور جو ہے ساتھ ہی کھانا کھا رہے ہیں اور اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں کوئی پردے کا اور طواف پہ طواف کیے جا رہے ہیں عورتیں مردوں سے ٹچ ہو رہی ہیں مرد عورتوں سے ٹچ ہو رہے ہیں جسم کتنا ٹچ ہوتا ہے ٹچ کرنا جائز ہے کسی عورت کو کسی نامحرم مرد سے تو ایسے طواف زیارت میں چلے وہ مج... فرض ہے طواف زیارت واجب ہے فرض ہے حج کے اندر غالباً فرض فرض ہے طواف زیارت کرنا آخری جو طواف ہوتا ہے تو وہ تو ضروری ہے تو اس میں احتیاط کر کے ایسے وقت میں جائیں دوسرے دن چلے آئیں جس وقت رش کم ہو اس وقت کر لیں اس میں بھی ٹچ ہو جائے استغفار کر لیں مگر نفلی طواف کے اندر روزانہ طواف کرنا اور ہمارا جسم ٹچ ہو رہا ہے عورتوں سے عورتوں ہماری مستورات کا جسم ٹچ ہو رہا ہے مردوں سے تو ہمارے بزرگوں نے اس کا اہتمام نہیں کیا کہ زیادہ طواف کیے ہوں طواف اگر کیے زیادہ کیے بھی ایسے وقت میں کیے اس وقت رش نہیں ہو رہا اور تقوا کو آگے رکھا نفلی طواف کرنا نفل ہے اس وقت ہم بولتے اتنا خرچہ کر کے آئیں تو خرچہ کر کے تو آئے ہم لوگ مگر کیا ہم تقوا چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ خرچہ کر کے آئے تو بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہیں اوپر والی منزل میں چلے آئیں بیت اللہ کو دیکھتے رہیں اللہ کے گھر کے اگر بیت اللہ کو دیکھنے بھی عورتوں پہ نظر جا رہی ہے تو ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں ایئر کنڈیشن والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائیں بس دل میں غم لیے بیٹھے رہے کہ میں یہ اللہ اس لیے قریب نہیں جا رہا کہ میری عورتوں پہ نظر پڑ جائے گی تو اللہ تعالیٰ دل میں ان بہت زیادہ نور عطا فرمائیں گے ہمارے جو حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامرکاتم عالیہ کے ساتھ سفر ہوا مکہ شریف کا پہلی مجلس میں بتایا تھا اس میں آپ بھی تھے تو حضرت جو ہے ہمارے سب سے اوپر جا کے بیٹھ گئے حرم شریف میں جو کھلا سہن ہوتا ہے تھرڈ فلور پہ جا کے حاضر ہو گئے وہاں بیٹھ گئے یہ فقیر بھی ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا حضرت چیئر پہ تھے حضرت مولانا مولانا سہیل صاحب بھی تھے اور سب لوگ احباب تھے تو حضرت رو رہے تھے مستقل مولانا سہیل صاحب بھی رو رہے تھے اس فقیر کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر وہ فرمایا کہ دیکھیے مجھے ہم لوگوں کو غم ہے ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھیں مگر وہاں کیونکہ وہ اس وقت وہ لگے ہوئے تھے چاروں طرف طواف کے وہ بنانے طواف کی جگہ پہ کچھ کام ہو رہا تھا تو دل چاہ رہا ہے مگر ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ عورتیں پہ نظر پڑ جائے گی تو دل چاہ رہا ہے ہمیں کہ بیت اللہ کو دیکھیں مگر ہم لوگ دیکھ نہیں رہے کیونکہ تقوا فرض ہے حضرت والا نے فرمایا قرآن شریف کی آیت ہے مومنین سے فرما دی اپنی نظروں کو جھکا لیں تو اس لیے ہمارے شیخ جو ہے اوپر بیٹھے رہے اور بیت اللہ کو نہیں دیکھا ہمارے بزرگوں نے تقوا کا اہتمام کیا ہے میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم یا یا جبال الحرم جبال الحرم یہ دع حرم لذت ملتزم یہ دعا حرم لذت ملتظم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم یعنی حرم شریف کی دعا اللہ کے گھر سے چمٹنا ملتظم سے چمٹنا یہ سب کو عطا ہو <clears throat> مگر اس میں شرطیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم ماشاء اللہ بہت طواف کرنے کی اللہ کا شکر ہے توفیق ہوئی مگر جو طواف کا مزہ عارف بلّہ شیخ العرب الجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ کے ساتھ آیا اسی میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ بھی ساتھ تھے بہت سارے طواف حضرت والا کے ساتھ بھی کیے عشاء کے بعد حضرت والا فرماتے چلو بھائی ایک دم اچانک فرماتے تھے بھائی چلو طواف کے لیے پتہ نہیں سب لوگ جمع ہو جاتے تھے ڈیڑھ سو احباب طواف ایک ساتھ کر رہے ہیں حضرت والا کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور سب کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور طواف کر رہے ہیں پھر حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دارالکاتم علی کے ساتھ بھی سب طواف کی توفیق ہوئی تقریباً اسی نوے احباب تھے اور سب نے ایک ساتھ طواف کیا نظر جھکا کے بہت تقوا کے ساتھ تو بہت مزہ آیا تھا ماشاء اللہ ایک اکیلے طواف کرنا ایک اللہ کے عاشقوں کے ساتھ اور حضرت مولانا یوس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی طواف کی توفیق ہوئی وہ بھی اپنے احباب کے ساتھ تھے تقریباً پچاس ساٹھ احباب تھے ان کے بھی ان کے ساتھ بھی طواف کی توفیق ہوئی پھر سوچ پھر وہ فرماتے تھے کہ یہ سوچیے کہ جو ہے نبی صرط السلام نے آخری حج میں جب ایک لاکھ کے قریب صحابہ کرام کے ساتھ طواف کیا ہوگا تو اس کو کیا کیفیت ہوگی اللہ کے گھر کا طواف یہی یعنی کیا ان کی حالت ہوگی اس میں تو اے خدا ہے فقط اللہ تعالی ہم سب کو حرم شریف کی حاضری بار بار نصیب فرمائے اپنی رحمت سے یہ اللہ یہ حیدر آپ کا بہت اچھا خط خوشی ہوئی یہ ان کو دے دیں اچھا خط لکھنے کی ایک بات بتا دوں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں ہفتے میں ایک ہی مجلس ہوتی ہے <laughs> وہ باقی تو حضرت کی مجلس ہم لوگ بیٹھتے رہتے ہیں اللہ کا شکر ہے سنتے رہتے ہیں کانفرنس پہ لائیو مجلس وغیرہ تو خط کے اندر اگر اچھی حالت ہو تو بتاتے ہوئے مرید کو خوشی بھی ہوتی ہے بری حالت ہو تو پھر بھی بتانی چاہیے اس میں بھی خوشی ہونی چاہیے کہ شیخ جو ہے خوش ہوگا کہ دیکھو میں اپنی عزت کو دعا پہ خوش بھی ہونا چاہیے مطلب شرمانا نہیں چاہیے صاف لکھ دینا چاہیے کہ بھائی میں فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں میں نے دوبارہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنا شروع کر دیا ہے فیس بک کا اکاؤنٹ دوبارہ کھول لیا ہے میں نے اور میں عورت ہے تو میں نے بد نظری دوبارہ شروع کر دیے دیور سے دوبارہ بے احتیاطی شروع کر دیے امی ابو کی نافرمانی شروع کر دیے دوبارہ لکھ دیں کوئی حرج نہیں ہے شیخ ناراض نہیں ہوگا شیخ خوش ہوگا اصلاح کرواتے ہیں ایک دن ان ایک وقت آئے گا کہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں گے <clears throat> تو اس لیے ورنہ کوشش کریں اگر شیخ آپ خود چاہتے ہیں کہ شرم نہ ہو تو اسی شرم سے ہی گناہ چھوڑ دیں کہ شیخ کو ہم اچھا خط لکھیں سو میں سے سو میرے نمبر آئیں <laughs> پھر بھی اگر چلیں چالیس فیصد بھی نمبر آ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اگر فیل بھی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن پاس ہو جائیں گے ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے ہمت نہ ہاریں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں ایک دن انشاءاللہ وقت آئے گا کہ داڑھی رکھنے کی توفیق ہو جائے گی ابھی تو داڑھی والوں کے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ تو خود بخود داڑھی بھی نکل آئے گی داڑھی والے اچھے لگنے لگیں گے کچھ لوگ ہنس رہے ہیں <laughs> کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ ابھی داڑھی کی محبت ہے جبھی تو آ رہے ہیں آپ لوگ ہاں۔ حضرت والا سے محبت اللہ والوں سے محبت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ داڑھی کی محبت ہے عورتیں جو بے پردہ مجلسوں میں آتی ہیں بے پردہ ہیں تو مگر ان کو محبت ہے دین سے شہری پردہ کرنا چاہتی ہیں مگر ایک بس خوف ہے مخلوق کا خوف ہے اپنی تھوڑی عادتیں خراب ہیں تو عادتیں داڑھی منڈانا بھی ایک غلط عادت ہے اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکھ لینا چاہیے جب نبی علیہ والسلام کی محبت آتی ہے تو کوئی کسی کا سوچتا نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اب آگے سنیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے آ گیا سامنے روز محترم آ گیا سامنے روزے محترم جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہوتا ہے جو روزے پہ جاتا ہے خصوصاً پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں <laughs> بہت اللہ کا فضل ہوتا ہے اس فقیر کی جو حاضری ہوئی بس اللہ کا خاص ہی فضل ہوا ورنہ کوئی امید نہیں تھی میری جانے کی اور پھر حضرت والا کے بالکل چپک کے جانے کی توفیق ہوئی موجودہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامر خاتم عالیہ کے ساتھ بہت ہی مزہ آیا ماشاء مزہ آ رہا ہے اب بڑے ہوتے جاؤ گے تو شرارتیں بڑھتی جائیں گی پھر آگے فرما رہے ہیں دو جہاں کا ہے فیض جن کے صدقے میں مسلم و مو مومن ہیں ہم آپ ہی کے شرف سے رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو خیر الامم آپ کے ساتھ میرے مدیش میں ملاقات ہوئی کتنا مزہ آیا تھا ایمرجنسی والی میں جا رہا تھا اور آپ آ رہے تھے ہوٹل میں کمرہ نہیں مل رہا وہ مسئلہ یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں تو کتنے بھی ہم مدینہ کی گلیوں میں کس بھٹک جائیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے اگر ہوٹل نہیں مل رہی پریشانی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا جاتا ہے سب کچھ پھر فرماتے ہیں ہے عالم بھی صلاح رام بن کے حاضر ہوئے حرم اتنے اچھے لگ رہے تھے حضرت والا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ موجودہ حضرت والا کے ساتھ جب سفر ہوا احرام کے اندر سارے احرام کے اندر تھے کوئی ٹوپی خان کا ہی نہیں کوئی یہ خان کا لباس نہیں سب کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں کسی کے عجیب حالت ہے مٹی لگی ہوئی ہے اور داڑھی کے بال یوں ہو رہے ہیں کیونکہ بال نہیں بنا سکتے بال بنائیں گے تو ٹوٹ جائیں گے بنا تو سکتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے پھر وہ پھر دم دینا پڑتا ہے اگر زیادہ ٹوٹ جائیں تھوڑے بہت ٹوٹے تو چاول کے گندم کی مقدار کے کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں دس ریال پانچ ریال تو سب کی داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں خوشبو کسی نے لگائی ہوئی نہیں ہے عجیب حالت تھی حضرت والا کے ساتھ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامر خاتم علی کے ساتھ یعنی <clears throat> ہم لوگ جدہ سے مکہ گئے اور حضرت والا کا احسان عظیم ہے کہ اس فقیر کو اپنے ساتھ رکھا میں تھا اور کاشف لطیف بھائی تھے اور حضرت والا تھے اور جمال اختر صاحب ہیں وہ ایئرپورٹ پہ کام کرتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ کے خلیفہ ہیں ہم چاروں تھے اور بہت مزہ آیا جب مکہ شریف جدہ سے مکہ شریف گئے تو اہل اللہ کتنے یعنی ان کی حالت کیسی ہو رہی ہوتی ہے کیفیت جب جیسے مکہ شریف قریب آ رہا ہوتا ہے یہ بھی توفیق ہوئی دیکھنے کی الحمد للہ کیفیت کو کوئی بتایا نہیں جا سکتا چونسا عام کوئی بتا نہیں سکتا کتنا میٹھا ہوتا ہے ہاں۔ ملتان کا کیسا ہوتا ہے سندھ کا کیسا ہوتا ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ بھائی اتنا میٹھا ہوتا ہے اہل اللہ کے ساتھ رہیں گے قریب رہیں گے بدگمانی سے دل کو صاف کر کے رہیں گے تو پھر کیونکہ ابھی حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دارخاتم علی پاس رش ہے تو ایسے وقت میں نہ اس وقت رش نہ ہو جس وقت رش نہ ہو ان کے قریب بیٹھیں ان سے ذرا بات کر کے دیکھیں صرف وہ نظریں اٹھائیں گے تو ان کی آنکھوں میں اتنا نور چہرے پہ اتنا نور کیونکہ اللہ پہ فدا کیے اپنے آپ کو مگر خواتین کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ والے کو جھانک کے بھی دیکھیں جائز ہی نہیں ہے حرام ہے کسی اللہ والے کو دیکھنا عورتوں کو بھی حکم ہے کہ شیخ کو نہیں دیکھ سکتی وہ بس ان کی کتابیں پڑھیں ان کے کانوں کے ذریعے اللہ کی ولیہ بنے گی کان کے ذریعے ان کے مواعظ پڑھیں اور پردے سے ان کا بیان سنیں اور اللہ کی نیک بندی بن جائیں گی اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے آپ کی خواہش جائز نہیں ہے کہ آپ شیخ کو دیکھیں آخری شعر ہے اس پہ ہم سب لوگ آمین کہہ دیں گے میرے مالک اختر کی سن لے دو میرے مال کی اختر کی سن لے دعا ہو مقدر میں ہر سال دید حرم میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم جبال جلحرم یا الحرم یہ آپ نے لگا دیا تھا یہ بھی حضرت والا کے اشعار ہے میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا یہاں مقصد اللہ والوں یا ان کے غلاموں کی صحبت ہے بیان مقصد نہیں ہے تو مجلس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو امیر مجلس ہوتا ہے جو شیخ ہوتا ہے یا شیخ کا خادم ہوتا ہے وہ جو چاہے بیان کرے چاہے اشعار سنائے چاہے خاموش بیٹھے رہے ہم تو اللہ کے لیے جمع ہوئے تو میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا یہ عارف بلّہ شیخ العلیہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی ایک مجلس ہوئی تھی اس میں مولانا ابراہیم کشمیری صاحب جو حضرت علیہ خلیفہ ہیں بہت پیاری آواز ہے بہت درد بھرے انہوں نے طرز میں پڑھی تھی اور عجیب حالت تھی پوری مجلس کی اسی طرز میں پڑھ کے سناؤں گا حضرت والا کی وہ مجلس بہت عجیب تھی <clears throat> میرا کوئی نہیں آ تیرے سوا اے خدا اے خدا خدا اے خدا میرا کوئی نہیں آہ تیرے سوا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا زندگی میری ہے تیرا ذکر و لقاء اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جو دا اور میری موت ہے تجھ سے ہوں میں جو دا میرا کوئی نہیں آہ تیرے سیوا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا شمس و قمر کیا ہوا میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا میری دنیا کا شمس و قمر کیا ہوا گناہ کرتے ہیں تو دل پہ اندھیرا آ جاتا ہے توبہ کر لیں دوبارہ روشنی آ جاتی ہے پہلا آپ کے بنا میرے دل زندگی اندھیری سی ہو گئی ہے اب میں توبہ کرتا ہوں آپ سے معافی مانگتا ہوں تاکہ وہ شمس و قمر کی روشنی دل میں محسوس ہو میرے اللہ کا قرب محسوس ہو اور یہ اللہ والے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں ان کی نظر کسی اور طرف ہوتی ہے ہم تو اس کو بالکل نزول کر کے شعر بتا رہا ہوں جب انٹرنیٹ کی ہم نے تصویر دیکھ لی لڑکیوں کو دیکھ لیا تو اللہ کا تعلق ختم ہو گیا تو اب میں توبہ کر لیتا ہوں یا اللہ تاکہ وہ تعلق دوبارہ حاصل ہو جائے عورتوں کو دیکھنے سے انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے ہمت کر کے نظر بچائے تو تو اللہ کا قرب دوبارہ مل جائے گا نظر بچانے سے ایمان کی حلاوت ملے گی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا لوگ مذاق اڑائیں گے اس کے آگے شعر ہے خاتون کا میسج آیا تھا کہ بیچاری نے پردہ شروع کیا تو اس کے بھائی نے پر اس کے دوپٹہ اتار کے اس کو تھپڑ مارے کہ تم پردہ اتار دو پر تو اس فقیر نے جواب دیا حضرت والا کی برکت سے کہ بس جان دے دینا میں پردہ مت چھوڑنا جبکہ میں نے اس کو صرف ہلکا سا پردہ بتایا تھا کیونکہ اس کا پورا گھر ماڈرن ہے بتایا تھا کہ جب کوئی نام محرم آئے تو بڑی چادر سے صرف چہرہ چھپا لینا چہرہ چھپانا ان کے بھائیوں کو گھر والوں کو برا لگ رہا ہے جیسے ہی نام محرم آتا ہے تو بیچاری چہرہ اپنا وہ کر لیتی ہے چھپا لیتی ہے غیر محرم مرد سے تو اس پہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے اس کو تھپڑ لگائے اور پابندی لگا دی کہ اب اصلاح نہیں کروانا اصلاح کروانا فرض ہے بیت ہونے کے لیے شیخ کس سے بیت ہونے کے لیے والدین سے اجازت لینی ضروری ہے شوہر سے اجازت لینی ضروری ہے مگر اگر شوہر ظالم ہو اور والدین اجازت نہ دیں تو اصلاح کروا سکتے ہیں کہ اصلاح کروانا فرض ہے دین پہ کیونکہ والدین تو دین پہ نہیں چلاتے اکثر والدین بچیوں کو بیٹوں کو دین پہ نہیں چلاتے بہت کم ہوتے ہیں جو مل جائیں تو بہت نعمت ہے تو اس لیے اب وہ کہاں سے دین حاصل کریں گے وہ اللہ والے ان کے غلاموں سے پوچھ پوچھ کے قرآن شریف میں آتا ہے اہل ذکر علماء سے پوچھو مشائق سے پوچھنا ہے جو اللہ کو پہچان چکے جو اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں تو اس میں والدین کی تعداد جائز نہیں ہے اصلاح کروا سکتے ہیں اس میں حضرت والا سے اس بارے میں مشورہ ہو چکا ہے کیونکہ اگر اصلاح نہیں کروائیں گے دوبارہ بے پردگی شروع ہو جائے گی دوبارہ گانے سننے شروع کر دیں گے ہم لوگ اب یہ سنیے گا جو جو لوگ مذاق اڑائیں تو اس میں یہ شعر بہت زبردست ہے یعنی میری کشتی جا رہی ہے اللہ کے غم کے اندر اور تو یہ اللہ میری کشتی کو بچانے والا آپ ہی ہیں اور کوئی میری کشتی کو بچانے والا نہیں ہے پورا معاشرہ میرے خلاف ہے مگر انشاءاللہ معاشرہ تو خلاف ہے آپ کے ساتھ اللہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں صاحب کرام ہیں اور ایک لاکھ چوبیس ہزار صاحب کرام ساری دنیا کے اولی اللہ آپ کے ساتھ ہیں فرشتے پوری دنیا کے آپ کے ساتھ ہیں سب کی دعائیں آپ کو مل رہی ہیں بہر طوفان غم ہے مخالف ہوا میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا میری کشتی کا ہے تو ہی بس نا خدا نا خدا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو اے اللہ طوفان آیا ہوا ہے میری کشتی ڈوب رہی ہے اور تو آپ میری کشتی کو بچا لیجئے اپنی رحمت سے میں کہیں اس طوفان فاشی اور یعنی کے طوفان میں بہہ نہ جاؤں موبائل کے چکر کے اندر پھر فرما رہے ہیں تیری رحمت کا خرشید روشن ہوا ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا ہر سزا سے بری ہو گیا نا سزا تیری رحمت کا خرشید روشن ہوا تیری رہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے رستے میں ہم لوگ ارادہ کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ حضرت والا کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہیں کریں گے کبھی ایسا ہوتا ہے انسان ہے شہوت کا تقاضہ زیادہ ہوا خواہشات زیادہ ہوئیں گناہ ہو گیا نماز قضا ہو گئی تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں اپنا ریورس گیئر لگا لیتے ہیں فوراً بس قضا ہو گئی تو اب مایوس ہو کے بیٹھ گئے ارے بھائی اٹھو اٹھو سر پہ کفن باندھو توبہ کر لو شیخ سے اصلاح کراؤ دوبارہ نمازیں قائم کرنا شروع کر دیں توبہ کر لیں گناہ ہو گیا انسان ہے گناہ ہو سکتا ہے دوبارہ توبہ کر کے اللہ کا راستہ طے کرنا شروع کر دیں مایوس ہو کے بیٹھنا نہیں ہے چوڑیاں پہن کے چوڑیاں توڑ کے اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے ہمت مردانہ استعمال کرنی ہے انسان ہے ہم نے جان لگا دی تھی میں اللہ سے مانگا نہیں جب جس وقت انسان تقوا سے رہ رہا ہو تو گڑ گڑائے زیادہ کہ اللہ آپ کا فضل ہے آپ نے عورتوں سے بچایا ہوا ہے اللہ والوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے اپنے آپ کو ڈھیلا مت چھوڑے صحت دی ہوئی ہے کل ہی پرسوں چار دن پہلے حضرت کے پاس ایک عجیب عجیب خطوط آتے ہیں آپ خود ہی سوچیے دو دن سے ایک صاحب کا پیشاب بند تھا ایک صاحب کے بھائی کا پیشاب بند ہو گیا تھا کتنا چیخ رہا ہوگا حضرت والا فرمانے اس لیے قدر کریں صحت کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اللہ کرنے کرے ہمارا پیشاب بند ہو جائے پھر اس وقت کوئی انٹرنیٹ کی ننگی تصویریں یاد آئیں گی کسی کو اس وقت گندے دوست سگریٹ پینے والے یاد آئیں گے ہم لوگوں کو اس لیے اللہ کو خوش کریں جب صحت دیے تو اس پہ اللہ پہ فدا کرنی چاہیے صحت کی دولت بہت بڑی دولت ہے جو شخص صحت چاہتا ہے تو اللہ کو راضی کرے انشاءاللہ نوازے پڑھے قائم کرے ہمت کرے دل نہیں جا رہا فجر میں اٹھنے کا دل نہیں جا رہا الارم لگا کے سوئیں ساڑھے پانچ بجے فجر ہو رہی ہے ہمت کر کے الارم لگا کے سوئیے اور فکر سے سوئیں انشاءاللہ رات کو عشاء میں روئیں اے اللہ مجھے پانچوں کی نمازوں قائم کرنے والا بنا دیں مسلمان ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا فرق مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے نا بھائی نماز اللہ کے پانچ وقت تو ہے صرف نماز فجر ظہر اصل مغرب عشاء ہمت کر کے عمل کریں شوہر بھی سو رہا ہے بیوی بھی سو رہی ہے اتنی دفعہ عرض کرتا ہوں جب میاں بیوی دونوں نیک ہیں تو فکر سے سونا چاہیے کہ مجھے شوہر کو اٹھانا ہے جیسے اب ساڑھے پانچ بجے فجر ہو رہی ہے اب شوہر نے الارم لگایا ہوا ہے پانچ بجے کا اور شوہر سوتا رہ گیا تو بیوی کو ذرا فکر کرنی چاہیے کہ شوہر کیوں سوتا رہ گیا کھوتی ہو کیا تم <laughs> کھوتے کہتے ہیں کھوتا کہتے ہیں گدھے کو آپ اٹھ رہی ہیں دیر سے تو آپ جو ہے ہمت کر کے آپ بھی تھوڑا پہلے اٹھ جائیں تاکہ آپ کے شوہر کی نماز قضا نہ ہو آپ ٹھیک ہے آپ دیر سے اٹھ رہی ہیں ہمت کریں شادی آپ لوگوں نے کی ہے دین کے نام پر شادی ہوئی ہے اللہ کے نام پر شادی ہوئی ہے تو آپ لوگ اپنے شوہر کی فکر کریں بھائی شوہر بھی اپنی بیوی کی فکر کریں نماز پڑھتے ہوئے جا رہا ہے جماعت کی نماز پڑھنے بیوی کو اٹھا کے جائے آخری شعر ہے تیرے دریا اس طرح بھائی ہے دوسرے بھائیوں سے کہہ کے سوئے بہنیں ہیں دوسری بہنوں سے کہہ کے سوئے کہ میں فجر میں اٹھا دیں تیرے دریائے رحمت کا ہے آسرا ورنہ خطر ہے مال سے بے نوا ورنہ اختر ہے سے بے نوا بین رحمت کا ہے آسرا ورنہ خطر ہے آمال سے بے نوا ورنہ خطر ہے آمال سے بے نوا میرا کوئی نہیں سیوا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تیرے بن کیوں اندھیرا اندھیرا ہوا میری دنیا کا شم سو قمر کیا ہوا صلی اللہ رسول کریم سنت کی بات ہمارے حضرت بھی روزانہ عشاء کے بعد سنتیں جو ہیں وہ اچھا تو اس میں کیا سنتیں بتاتے ہیں میرے شیخ فرماتے ہیں آسان کام تو شروع کر دینا کم از کم سنت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہوتا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنا پیار نصیب فرمائیں گے ایک خط آیا ہوا تھا حضرت والا کے پاس کل مغرب سے عشاء بیٹھا ہوا تھا تو ماشاء اللہ شیخ کے پاس مجلس کے علاوہ بھی آنا چاہیے حضرت والا ایک صاحب تو ایک صاحب آئے حضرت فرمایا تھے تم تو وہی جمعراتی بیان والے ہو نا <laughs> یعنی صرف جمعرات جمعرات آتے ہو تم تو حضرت والا فرماتے ہیں روزانہ ملاقات دس منٹ تو کیجیے مجلس کے علاوہ بھی شیخ سے ملنا چاہیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے مجلس کے علاوہ ہفتے میں ایک دفعہ آ رہی ہیں یا ہفتے میں روزانہ مجلس میں آ رہی ہیں تو پندرہ دن میں یا بیس دن میں خط لکھ دیں اصلاح کا یا مہینے میں ایک دفعہ لکھ دیں تو مردوں کو ضروری ہے کہ مجلس کے علاوہ بھی شیخ سے ملاقات کریں اور ان سے وقت لیں مشورہ کریں مجلس آف لائن ہو گئی ایک سنت ہے معاشرت کی سنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ملے جلے رہتے تھے یعنی شان بنا کر نہیں رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزا بھی فرما لیا کرتے تھے تو یہ ہم نے اپنے مشائق میں دیکھا تینوں مشائق میں ماشاء اللہ کہ وہ ملے جلے رہتے ہیں اور جو ہے مزاح بھی فرما لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کے دل خوش ہو جاتا ہے اور جو ہے انسیت بڑھ جاتی ہے اور اس کو اصلاح کروانے میں آسانی رہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں ملے جلے رہتے تھے شان بنا کر نہیں رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے مگر اس زمانے میں کیونکہ گندے دوست زیادہ ہو گئے اس لیے گندے دوستوں میں مزاح نہیں کرنے چاہیے یا اگر کوئی رشتہ دار آئے ہوئے ہیں وہ لوگ فلموں کی باتیں کر رہے ہیں ڈراموں کی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں مزاح نہیں کرنا چاہیے وہاں سے اٹھ کے بھاگ جانا چاہیے کیونکہ آج کل گناہوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے یہ نیک لوگوں کی مجلسوں کی باتیں ہو رہی ہیں کہ نیک ورنہ گناہ کی جگہ سے بھاگ جانا چاہیے اسی طرح اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے یہ بہت بڑی توازوں کی بات ہے اگر کوئی غریب آتا یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے ایک کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے اسی طرح ایک سنت ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں کہ گھر والوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے اور آج ہمارا کیا حال ہے پینٹ شرٹ والے تو گھر کا خیال رکھ رہے ہیں اور داڑھی والے گھر والوں کو خیال نہیں رکھتے گھر میں جو ہے ایک صاحب نے بتایا ہوا بھی عرض کیا تھا ان کے گھر میں سانپ نکل رہے ہیں اور شوہر صاحب کو فکر ہی نہیں ہے بول رہے ہیں ہاں پندرہ دن بعد دیکھیں گے بیچاری بیگم کا کیا حال ہوگا کہ سانپ نکل رہے ہیں گھر میں بہت زیادہ کیڑے آ رہے ہیں چھپکلیاں آ رہی ہیں تو اس کے بھائی بہت ساری طریقے ہوتے ہیں اس کے خرچہ کرے اس کو بیوی خود تو حضرت والا فرماتے ہیں خود تو اپنی بائک کے اوپر اپنی گاڑی کے اوپر اپنے آفس کے اوپر اپنے موبائل کے اوپر کتنا خرچہ کرتے ہیں تو بیوی کی راحت کے لیے ہم خرچہ نہیں کر سکتے کہ وہ گھر میں بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اس کے لیے پریشان ہو رہی ہے کہ گھر میں جو ہے چھپکلیاں آ رہی ہیں کیڑے آ رہے ہیں سام نکل رہے ہیں بیت الخلاء سے چھوٹے چھوٹے اور فکر ہی نہیں ہے شوہر صاحب کو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہ پہنچے اس لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے تھے آہستہ سے جوتا پہنتے آہستہ سے کیواڑ کھولتے ان یعنی دروازہ کھولتے آہستہ سے باہر جاتے تھے اسی طرح گھر میں جب تشریف لاتے تو آہستہ سے آتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو اور آج کل کے شوہروں کا یہ حال ہے لائٹ کھول دی تحجد پڑھ رہے ہیں بیوی پریشان ہو رہی ہے بیچاری پورے دن کام کرتی ہے یا کچھ بیویوں کا یہ حال ہے کہ شوہر کو ڈیوٹی پہ جانا ہے اور لائٹ کھول دی تحجد پڑھ رہی ہے حرام ہے تہجد پڑھنا نفل ہے کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے پڑھنی ہے تو کسی کہیں کونے میں جا کے کسی اور کمرے میں پڑھیں شوہر کو تکلیف نہ ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ تھے اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے تھے مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے ماشاء اللہ یہ ہمارے حضرت والا کو بھی دیکھا میس رحمۃ اللہ جب حیدرآباد تشریف لے جا رہے تھے فرمایا میرے آگے ایک گاڑی ہو اور میں اپنی گاڑی آگے نہیں رکھوں گا یہ سننا ہے بیچ میں رہتے تھے ہمارے بزرگان دین اور کسی کو آگے رکھتے تھے ہمارے حضرت بھی جب چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ دو تین دوست آگے ہو جائیں تاکہ مجھے بیچ میں کر دیں کسی کسی کسی قوم کا آبرو والا عزت والا آدمی ہوتا تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے تھے یعنی بڑی پوسٹ والا کسی شیخ کے پاس آئے تو اللہ والے ان کی عزت کرتے ہیں تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے وہ پوسٹ کی وجہ سے عزت نہیں کرتے بلکہ ان کی نیت ہوتی ہے دین کے قریب آ جائیں آئیے آئیے بیٹھیے چائے پلا رہے ہیں ان کو بسکٹ کھلا رہے ہیں اپنی اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے خرچ کرتے نبی صلاحت والسلام کچھ وقت اپنی عبادت کے لیے نکالا ہوا تھا کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا اور آج کل مولوی لوگ ہنستے بولتے نہیں بیوی بچوں کے ساتھ وہاں بالکل منہ سکوڑ کے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا گھر والوں کے لیے باقاعدہ وقت نکالتے تھے اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالتے تھے اس لیے میں شیخ فرماتے ہیں چھ گھنٹے نیند کرنا ضروری ہے کوئی رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے چھ گھنٹے نیند پوری کریں تاکہ انسان بشاشت رہے اللہ جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا یہ سنت ہے یا دائیں جانب سیدھے ہاتھ پہ یا الٹے ہاتھ پہ دونوں طرف سنت ہے بیوی کا دل خوش کرنے کے لیے اس سے مزاح کرنا اور ہنسی کی باتیں کرنا بھی سننا ہے یہ میں نے اپنے شیخ سے ہی سنا کہ بیوی بچوں کے ساتھ کوئی کچھ چہرے لطیفے سنائیں پھر دین کی بات پیش کریں کچھ پہلے ایسی اس کی مطلب کی باتیں کریں ہاں بھائی اور سناؤں کیا حال ہے غیبت نہ کرے بیچاری بیوی اور وہ کیا حال ہے اس طرح بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں کچھ لطیفے سنائیں بچوں کی مطلب کی باتیں کریں اور پھر دین کی بات بھی سناتے ہیں محبت کے ساتھ یہ طریقہ ہوتا ہے دین پھیلانے کا یعنی کہ منہ سکوڑ کے دین پھیلا رہے ہیں پہلے لطیفے سنائیں ان سے ہنسی مذاق کریں شریعت کے دائرے میں رہتے اس کے بعد پھر دین کی بات سنائیں تو ایک دم اثر ہوگا اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے سے ملنا یہ سنت ہے آج ہمارا کیا حال ہے باہر تو کشادہ چہرے سے ملتے ہیں میں جب گھر میں جاتے ہیں تو منہ سکوڑ کے جاتے ہیں گھر میں جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیے چہرے پہ بشاشت ہو کتنے تھکے ہوں آپ بھلے آپ مٹیاری سے ڈرائیونگ کر کے آئے پھر دوبارہ جائیں گے آپ شادی شدہ ہیں ہاں تو جائیں آپ تھکے ہوئے تو ہوں گے میں ایسے آپ کی بتا رہا ہوں آپ اتنی دور سے آئے ورنہ میں اپنی بات کر رہا ہوں صبح سے شام تک ڈیوٹی پہ گئے یا کوئی بزنس کر کے آیا یا کوئی حیدرآباد سے سفر کر کے آیا اتنا آج کل لمبا سفر ہو گیا بیچ میں اتنے سارے ڈائیورژن ہیں <laughs> تو اب گھر جا رہا ہے دل نہیں جا رہا تھک گیا حشر برا ہے ہاں، مسکراتے ہوئے جائیے بیوی خوش ہو جائے گی اور کچھ اس کے لیے ہدیہ بھی لے جائیں کچھ فلاور لے جائیں کچھ وہ لے جائیں <laughs> خوش ہو جائے گی کہ ماشاء اللہ اتنا میرا خیال رکھتا ہے بھائی وہاں تو خانقاہ سے بہت اچھی چیز سیکھ کر آیا وہ <laughs> پھر وہ دین کے قریب آئے گی اسی طرح کچھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے خطوط میں یہ آیا کہ بھائی وہ ان کا کسی چیز کا دل نہیں چاہ رہا کرنے کا حضرت والا نے فرمایا دل نہیں چاہ رہا پھر بھی اچھا مجھے اس سے بہت ہی فائدہ ہوا اب میں آج کل دوبارہ بتا رہا ہوں فائدہ ہو جب دل نہیں چاہ رہا ہے عجیب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اس وقت دو حجیفے بتکلف محبت کرنا عقل ہے دل نہیں چاہ رہا پھر بھی بہن سے ابو سے امی سے شوہر میاں السلام علیکم وعلیکم السلام اور گھر کے اندر بچوں پہ ظلم کر رہی ہیں یا بچے جو ہیں وہ اپنی بچیاں جو ہیں یا بچے بچے جو ہیں وہ بھائیوں سے برے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں بھائی آپس میں دوسرے بھائی سے برے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں بے بچیاں ہیں دوسری اپنی بہنوں سے برے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں وہاں خاندان میں غرفہ میں جا کے تو خوب اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں گھر کے اندر کیوں نہیں ہے گھر کے اندر بھی خوش اخلاقی سے پیش آئیے معاف کر دیں ذرا ذرا کی باتوں میں بہن کے سوال کو کرتے ہیں ایک ایک بات کو ہیں کہ نہیں اس سے گھر جنت بنے گا نہیں خواہشات جو خواہشات اللہ کی مرضی کے موافق ہوں انہیں پورا کر لو اور جو حرام ہو تو حرام مال سے دل خوش مت کرو اللہ کا نمک کھاتے ہو نمک حرامی مت کرو آپ کسی کو روٹی کھلائیں اور آپ سے غداری اور بے وفائی کریں اور الیکشن میں آپ کے خلاف ووٹ دیں تو آپ اس کو نمک حرام کہتے یا نہیں کہتے تو جب شیطان و نفس کا الیکشن ہو اور اللہ تعالیٰ کے قانون کا مقابلہ ہو تو کس کو ووٹ دینا چاہیے نفس و شیطان کو یا اللہ تعالیٰ کو اب دیکھو جلال الدین رومی فرماتے ہیں جو اپنی گندی خواہش اور بد نظری وغیرہ کو نہ چھوڑے ننگی فلمیں دیکھے تصویریں دیکھے موبائل کے اوپر اور اللہ کے حکم کو توڑ دے اور اپنا دل حرام خوشیوں سے خوش کر لے دل نہ توڑے اور اللہ کا قانون توڑ دے تو یہ شخص مردان رائے حق میں سے نہیں ہے محرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مخنص نہ تو مردی نہ تو زن نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے تو ہجڑا ہے مخنص ہے ہجڑوں میں طاقت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی ناک پر انگلی رکھ کر عورتوں کی طرح بولتے ہیں اور جہاد میں ایسا بھاگتے ہیں کہ مڑ کے پیچھے بھی نہیں دیکھتے اس لیے ہجڑوں کو فوج میں نہیں رکھا جاتا ہجڑے کی فوج نہیں رکھا جائے اللہ کے راستے کے رجال اور فوجی مخنص کیسے ہو سکتے ہیں لہٰذا ہجڑا پن سے توبہ کرو جان کی بازی لگانے کا ارادہ کرو تب اللہ ملتا ہے یرییدون کا یہی ترجمہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا ارادہ کرتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں یرییدہ میں حال بھی ہے استقبال بھی مزار حامل حال اور استقبال ہوتا ہے یعنی فی الحال بھی جان دینے کا ارادہ ہے اور آئندہ کے لیے بھی ارادہ رکھتے ہیں مگر اللہ کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے لہٰذا ارادہ کر لو یہ حضرت والا ہی ارادہ کرواتے تھے ورنہ حضرت والا فرماتے ہیں توازو اپنے نفس کے اپنے اندر گناہ کر سے بچنے کے بعد توازو دکھانی ہے یعنی کہ عورت آئیں توازو دکھا رہے ہیں ہمت نہیں ہوتی اس وقت توازو تھوڑی دکھانی کو شیر بن کے حرام خواہشات کا خون پینا ہمت نہیں ہوتی داڑھی رکھنے کی ارادہ کریں اللہ تعالیٰ نے پینے کا ارادہ تو کریں حوض کوثر سے منگا لی جائے گی تو اللہ اللہ کو قلب کا پورا جہان دینا پڑتا ہے یعنی ہر خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ خواہشات جن سے اللہ راضی نہ ہو تو اپنے دل کی ایسی دنیاوی خواہشات کو اللہ پر فدا کر دو اپنی خوشیوں کو مالک کی خوشیوں پر قربان کر دو تو آپ نے گویا پورا جہان اللہ کو دے دیا اب اگر میں شرح نہ کرتا تو لوگ کہتے ہیں ان کے پاس گاؤں کیا ایک محلہ کیا مکان بھی اپنا نہیں ہے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو پورا جہان اور دونوں جہان کہاں سے دے سکتے ہیں تو جہان سے مراد خواہشات دل ہیں دنیا خواہشات کو اللہ پر فدا کرنا ہے اور سنو میں نے اللہ کا نام جانے جہاں کیوں رکھا ہے کیونکہ ان کا نام لینے کی برکت سے یہ آسمان و زمین قائم ہے جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی تو جن کے اسم کی یہ شان ہے وہ مسمہ کتنا پیارا ہوگا اس شعر کے پہلے مصرے جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو اس کی شرح ہو گئی اب دوسرے مصرے کی بہت تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو میری اردو کو دیکھو حضرت والا فرما رہے الحمد للہ اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ بھی عطا فرماتے ہیں اس مصرے کی قیمت سلطنت بھی نہیں دے سکتی یعنی میری جان کا خالق اور مالک اور میرا اللہ مجھے بڑے خون تمنا سے ملا ہے اللہ کا سودا ایسا سستا نہیں ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ایمان اللہ کا سودا مہنگا ہے سستا نہیں ہے اللہ خون تمنا سے ملتا ہے خون تمنا سے مراد ہے جو خوشی ہمیں حاصل ہو رہی ہے مگر اس سے اللہ نہ خوش ہیں تو اس حرام خوشی سے بچے گا اس کے دل میں غم پیدا ہوگا یہ ہے خون تمنا اور یہ غم اتنا روشن ہوتا ہے کہ سورج بھی اس سے شرماتا ہے سبحان اللہ یعنی دل رہا ہے انسان کو گناہ سے بچ رہا ہے دل چاہ ہے اٹھاتا ہے نہیں کرتا عورت تو دن جا رہا ہے کہ میں بھی اس بڑے پردہ عورت کی طرح بے پردہ گھوموں سارے کراچی میں مگر نہیں جاتی اور گھر کے اندر ٹھہری رہتی ہے شوہر کا حق ادا کرتی ہے چاہے کتنا ہی غم آتا ہے تو یہ غم اتنا روشن ہے کہ سورج بھی اس سے شرماتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے رستے کا غم ہے جس کو یہ غم حاصل ہو جائے وہ اشک بھار رہتا ہے سورج چاند اس غم کی روشنی سے شرمسار رہتے ہیں اہل ظاہر سے اس کو پوچھو ان کے راستے کے ایک کانٹے کو سارے عالم کے پھول سلامی احترامی پیش کریں تو بھی اللہ کے راستے کا ایک کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ ہے رب مولانا دنیا میں نہیں ہے اور حضرت والا کو ہم نے دیکھا حضرت والا بھی ایسے رحمۃ اللہ یہ لوگ جسم سے تو دنیا میں رہتے ہیں من کے قلب و روح اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد حضرت دوبارہ تفریح لگے ایک خاص بات بتا دوں حضرت والا کے ساتھ موجودہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ محمود صاحب کے ساتھ سفر چار پانچ دن رہا بڑا فائدہ ہوا میں ان کو بتاتا رہتا ہوں صرف چار پانچ دن ساتھ رہا تھا چیرمنی سے پڑھا اس میں جو بڑے بڑے جگہ کے علماء تھے مولانا عبداللہ صاحب تھے انہوں نے بہت بزرگوں نے صحبت بتائی ہے مولانا زکری صاحب نے کو بھی دیکھا ہوا ہے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ کو بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ کے چہرہ جو ہے حضرت شاہ فروز عبداللہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے فرمایا کہ آپ کا چہرہ حضرت شیخ العدیث رحمۃ اللہ سے بہت ملتا ہے مولانا کل یوم ہوا فی شان اللہ آلوثی تحریر فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان میں یوم بمائنے یوم نہیں ہے بلکہ عئی فی کل وقت من کل القات لمحہ اللمحات وفی کل لحظت من اللحظات ہوا فی شان ہے ان کی ہر لمحہ ہر وقت ہر پل نئی شان ہے جب ان کی ہر وقت نئی شان ہے ان کے عاشقوں کی بھی ہر وقت نئی شان رہتی ہے یہ جو نئے نئے مضمون عطا ہوتے ہیں یہ بھی نئی شان ہے نئی کیفیات نیا درد دل اپنے مفہوم میں اللہ کی محبت کے مفاہین کی تعبیر کے لیے اللہ کے عاشقوں کو نئے نئے جام و مینا عطا ہوتے ہیں دیکھو اس کی ایک اور شرح بتاتا ہوں بہت خونے جس کو حرام آرزو اور بری خواہشات کے پونے تمنا حرام کی توفیق ہونے لگے تو سمجھ لو اس کو نسبت مالنا کی عظیم دولت ملنے والی ہے nadie, تعجب میں سے کہ اللہ والے کیا ہی اچھے رفیق ہیں ان کی رفاقت کو حسین بنانے کی کوشش کرو رفاقت فی العمل میں اخلاص اور خون تمنا کی مشق کرنے کی عادت ڈالو مطلب یہ اللہ والے قریب ہی بیٹھے والا نہ پایا ایسی نعمت میں کافر بھی کھاتا ہے پھر تم نے اور کافر میں کیا فرق ہوا بھائی نعمت کو کافر بھی استعمال کرتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ نعمت دینے والے وہ قلب میں حاصل کرے نسبت مع اللہ سطح ولایت حاصل کرے جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے جو نصیب دوستہ ہیں یہ اللہ کے اولیاء کی قسمت ہے کہ وہ خون آرزو حرام کی عادت ڈالتے ہیں اب کوئی کہے مولوی بننے میں اللہ والا بننے میں کوئی تمنا ہی نہیں ہوگی ٹی وی نہیں دیکھوں گا لڑکیوں کو نہیں دیکھوں گا گیم نہیں کھیلوں گا موری نہیں پوری تو جائز تمنا تو پوری کرو مرنڈا پینے کو دل چاہے خوب پیو مرغی کھانے کو دل چاہے خوب کھاؤ بریانی کو چاہے بریانی کھاؤ اپنے خرچے میں پیٹ کے خرچے میں اپنی بیوی کو ایک ہزار دفعہ دیکھ لو لیکن دوسروں کی وائف مت دیکھو ورنہ ولیم فائف کھانی پڑے گی اگر کسی کی بیوی کالی کلوٹی ہے بالکل خوبصورت نہیں اور دس بچوں کے بعد پانچ بچوں کے بعد بالکل اس کا اسٹرکچر جو ہے خراب ہو گیا تو اس کو بھی جب شادی نہیں ہوئی اور شادی سے شادی کے بعد نئی نئی جوانی اس حقوق محبت کی اور جب پانچ بچے ہو گئے دس بچے ہو گئے اور بڑی عمر کے ہو گئے اب محبت نہیں کرتے اب اللہ کے حکم سے بچے محبت کرنی چاہیے فرمایا اپنی بیوی کو ایک ہزار دفعہ دیکھ لو لیکن دوسروں کی وائف مت دیکھو ورنہ ولیم فائف کھانی پڑے گی نیند اڑ جائے گی اور قواعد خراب ہو جائیں گے لہٰذا کسی حسین کو بصورت پیار بھی مت دیکھو بصورت غصہ بھی مت دیکھو بعض لوگ ایئر ہاسٹس کو بہت ڈانٹتے ہیں ہم نے کافی مانگی تھی تم نے چائے دے دی ہم نے کافی مانگی تھی تم نے چائے دے دی لیکن ڈانٹنے میں بھی پوری آنکھیں کھول کر اس کے اوپر شعائے بصریہ کاملہ ڈالتے ہیں کی عجیب اردو تھی یعنی پوری اپنی آنکھوں کی روشنی اس عورت سے کرتے ہیں ایئر سے اور کاملہ ڈالتے ہیں لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ ان کو نہ پیار سے دیکھو نہ غصے سے دیکھو قصائی کی نظر سے بھی مت دیکھو چاہے عیسائی لڑکی ہو چاہے ڈیسائی ہو کیا بتاؤں مجھے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دیکھتا ہے یا اس کے عشق میں کھلتا ہے اس ظالم کے خسارے پر بڑا دکھ ہوتا ہے جیسے کسی دوست کو بہت بڑا خسارہ ہو جائے اس کا گندم کا جہاز آسٹریلیا سے آ رہا ہو اور ڈوب جائے تو سب اس کی مزاج پرسی کرنے آتے ہیں حسینوں کا جہاز ہے حسن سمندر فنا بحر فنا میں غرب ہونے والا ہے اس لیے ان کے عاشقوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے کہ کس قدر حماقت میں مبتلا ہیں گدھے اور کتے تو مکلف نہیں ہیں ہم تو مکلف ہیں اور اہل اللہ ان کے غلاموں کے پاس کوئی رہے اور خون تمنا کی مشق نہ کرے تو سمجھ لو یہ ظالم سموسہ خور ہے پاپڑ خور ہے بریانی خور ہے شیطان کا جھاپڑ خور ہے اپنی زندگی ضائع کرنے والا ہے بصورت صورت باعث ننگ یزید ہے یہ ظالم اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت کی درآمدات کو تفصیل نہیں کرتا میں درد دل سے کہتا ہوں کسی کی توہین مقصود نہیں آپ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہیں میں کسی کی توہین کر کے اللہ کا مجرم بنوں گا تحقیر تو کافر کی بھی جائز نہیں اس کے کفر پر نقیر تو واجب ہے یعنی اللہ والے گناہ پہ نقیر تو کریں گے ورنہ وہ خائن ہو جائیں گے اگر وہ نہیں بتائیں گے گناہ کے بارے میں وہ ان کے سوال ہوگا کہ جب میرا مضمونی داڑھی تھا نظر بچانے کا تم نے کیوں نہیں بیان کیا تم ڈر گئے سامنے والے سے مگر وہ حقیقی سمجھتے کسی شیپ کرنے والے کو یا کسی بے پردہ عورت کو دیکھتے بھی نہیں اور حقیقی نہیں سمجھتے کسی انسان کو اور اسی طرح کوئی شخص خط لکھتا ہے کسی شیپ کو خط لکھتے ہیں ماشاء اللہ اچھی شادی شکل ہے مگر ننگی فلم دیکھ کہ عورت ہے کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی شادی کے باوجود کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی تو اللہ ان سے جو ہے وہ حقیقی سمجھتے بلکہ درد سے جواب دیتے ہیں اللہ کے دعائیں مانگ کے اور روتے ہیں اور اپنے شیخ سے بھی دعائیں کرواتے ہیں پھر دادا شیخ سے بھی دعائیں کرواتے ہیں تو پھر فضل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت خاص تو اس لیے اللہ والے کے کبھی کوئی یہ مت سمجھیں کہ اگر میں اپنے ایپ لکھ دوں گا شیخ کو تو شیخ مجھے حقیق سمجھے گا شیخ تو خوش ہوتا ہے مریض جو ہوتا ہے ڈاکٹر مریض پہ رحم دل کرتا ہے اگر کینسر کا مریض آ جائے اور اسپیشلسٹ ہو کینسر کا ڈاکٹر تو رحم کرتا ہے اس کو کہ بھائی بیچارہ کینسر کا مریض ہے اللہ والے بھی رحم کرتے ہیں درد دل سے جواب دیتے ہیں مایوسی <clears throat> سامنے والے کو <clears throat> ہاں ڈانٹ لگا سکتے ہیں بھائی تمہاری حالت ہے اتنے عرصے صحبت میں آ رہے ہو ابھی بھی تم سے نہیں <laughs> ابھی بھی تم جو ہے اللہ کی محبت اتنی بھی حاصل نہیں بالکل یاد نہیں رہتا یہ ہمارا حال ہے بد نظری کرتے ہیں وغیرہ خانقاہ میں پیر شیخ کے قریب رہنا کچھ یاد نہیں رہتا جب کوئی حسین شکل سامنے آتی ہے نہ خدا یاد رہتا ہے نہ پیر یاد رہتا ہے نہ خون تمنا کی توفیق ہوتی ہے یہ علامت کرگسیت ہے اس نے اپنے شیخ سے شہبازی نہیں سیکھی اپنے باز شاہی سے شہبازی نہیں سیکھی یہ کھانے ہگنے موتنے عیش و عیاشی میں مصروف ہے یہ سالک نہیں ہے یہ حرام لذت سے اپنے قلب و روح کو اندھیروں میں مبتلا کرتا ہے اور گندگی اور غلازت اور نجاست اور گراؤنڈ فلور کے پیشاب پخانے پر فدا ہوتا ہے یہ کیا اللہ پر فدا ہوگا جو اللہ پر فدا ہوتا ہے وہ پیشاب پخانے کے مقام پر فدا نہیں ہوتا چہ نسبت خاک راہ و عالم پاک خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا جو آفتاب پر فدا ہوتا ہے وہ مردہ چراغ پر فدا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر فدا مرتا ہے وہ لہلۂ ناپاک پر نہیں مرتا مرتا وہ سلطان ابراہیم ابن عدم کی طرح اپنی تمناؤں کو ایک جہاں دے کر حرام تمناؤں کو خون کر کے اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لیتا اگر اللہ کو حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ مشرق کو لال کر کے آفتاب دیتے ہیں اور دل کو لال کر کے خالق آفتاب دیتے ہیں کیا یہ الفاظ کچھ نہیں بتاتے کہ اختر کو کہیں سے عطا ہو رہا ہے سبحان اللہ آہ یہ زمین کی پیداوار نہیں جب مشرق لال ہوتا ہے تو سورج نکلتا ہے جس کا دل خون تمنا سے لال ہوتا ہے وہ خالق آفتاب کو پا جاتا ہے کیونکہ مومن کا دل بادشاہ ہے مشرق چاہے کتنا ہی لال ہو اس کی قیمت مومن سے بڑھ کر نہیں بس تقریر ختم میرا آواز ہو گیا مگر یہ پورا آواز نہیں سنایا میں نے صرف چار پیج سنا ہے اس میں آپ سب لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں اس لیے میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ بلکہ ہمارے حضرت والا نے بھی ابھی ان کو بتا رہا تھا مسجد کے اندر سامنے گھڑی نہیں لگوائی دیکھا ہوگا ابھی بیان کتنا لمبا ہو گیا سامنے گھڑی پیچھے لگوائی تاکہ جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو حضرت ہمارے فوراً پیچھے دیکھتے ایک <laughs> صاحب کیا ہنس رہے تھے نا کوئی ہنس رہے تھے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تھے کہ کیوں ہنس رہے بھائی اس کی یہ گھڑی جو ہے اچھا کیا آپ نے اس طرح لگوائی ادھر مڑ کے دیکھتا ہے ابھی تو آپ لوگ ماشاء اللہ کیونکہ ہفتے میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں اس لیے میں کچھ کہتا نہیں ہوں میں جنرل بات ایک عام بات بتا دی گھڑی دیکھنا اچھی بات نہیں ہے پسینے مجھے بھی آ رہے گرمی مجھے بھی مجھے پتا ہے اللہ ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اپنے کھاتے میں لے کے مٹیاری سے تھے بیچارے کو ڈرائیونگ کر کے ان کی کیا حالت ہو رہی ہے ابھی واپس ان کو جانا نیند کو موقع نہیں ملنا شیخ کی مسئلہ کی نظریں ابھی وہاں جائیں گے وہاں بھی مسئلہ کی نظریں ہوں گی آپ کو تھوڑی دیا ہے جمع ہوئے مٹیائی سے اتنی دور سے لوگ گاڑی پر آئے ہیں اللہ ان کے آنے کو قبول فرما دے ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دے یا اللہ کے لیے آئے ان کی برکت سے ہماری مختلف فرما دے ہمیں بھی اللہ والا بنا دے اور ہمیں اللہ والوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ یہ لوگ اتنی دور سے آ گئے ہم قریب رہ کے محروم رہتے ہیں نہر رہندر محروم رہندر آپ ہمیں محروم نہ فرمائیے اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور دونوں مشاہد کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان سے کچھ سیکھا نہیں اب جو موجودہ حضرت والا ہیں جو دونوں مشاہد کی عارف بلّہ شیخ العرب الم حضرت مولانا شاہ حقی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس قلندر زمانہ صدیق شاہ جمیل میر صاحب اللہ کافی ہیں بالکل حضرت والا خطب زمانہ عارف بلّہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد عالیہ قطر کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمیں ان سے درد دل حاصل کرنے کی خط لکھ کر اپنی اصلاح کرمانے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ان کے پاس جو درد بھرا دل ہے وہ ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جائے یہ ان مشاعر کی زندہ ہیں ابھی چلتے پھرتے نمونہ ہے حضرت والا کا اے اللہ ہم نے حضرت والا اللہ کو دیکھا نہیں چلتے پھرتے تو ہم نے ابھی نمونہ دیکھنا ہو تو حضرت شاہ دیکھ لیں کیسے اخلاق ہیں کیسے اپنے بابا کا حق بھی بچوں کا حق خاندان والوں کا حق ادا کرتے ہیں اور کیسے دین بھی پھیلا رہے ہیں اور کیسے اعتدار کے ساتھ چل رہے ہیں اور سستی کا نام و نشان بھی ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے سستی کو چستی سے بدل دے اتنا سوتے ہیں پھر بھی کھوتے رہتے ہیں اللہ والوں کی مجلس میں محروم رہتے ہیں اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے ہمت کر کے مایوسی سے بچا لیجیے اور ہمت کر کے مرتے دم تک اہل اللہ کے قرب نصیب فرماتے رہیے ان سے ان کے قریب رہ کر ان سے اصلاح کروانے کی بھی توفیق ادا فرمائیے اپنا فضل کرم اور رحمت بھی شامل حال فرما دیجیے آپ ارادہ فرما لیجئے ہمیں اللہ والا بنانے کا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو آئی ہیں جو سن رہی ہیں جو جو دعاؤں کی فرمائش کرتی ہیں اور جن مردوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے جو امید رکھتے ہیں جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے پیغام بھیجا نہیں ملا جو امید رکھتے ہیں سب کی جائز حاجت پوری فرما دیں سب کو اللہ والا بنا دے ہم ماؤں بہنوں بیٹیوں کو رابعہ بصریہ بنا دے استقامت اللہ دین دے دے شریف پردہ کی طاقت اور ہمت دے دے ہم مردوں کو بھی بھابی سالی خالہ زاد سائزات معموزات سے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی تینوں طرف سے توفیق عطا فرما ٹخنے کھولنے کی توفیق عطا فرما نمازوں قائم کرنے والا بنا اللہ والوں سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما جب شروع شروع میں چلتے ہیں تو کچھ لذت محسوس نہیں ہوتی ہم اللہ کے عشق کو چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ ہمیں استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرما جب کنواں پورا کھج جاتا ہے اور پھر پانی صاف نکل آتا ہے پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے اے اللہ ہم پہلی سیڑھی میں قدم رکھ کے چاہتے ہیں مزہ آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے مزاج کو جو کرگسیت اور گندا مزاج ہے مردوں میں مرنے والا ہے اس کو شیخ کے مزاج میں ڈھالنے کی توفیق کا فرما اے اللہ میں تکلیف ہوگی نفس کی چیخیں نکلیں گی میں اس کو برداشت کرنے کی توفیق کا فرما اور ہمت کر کے آگے بڑھنے کی توفیق کا فرما سستی کو چستی سے بدل دیجیے جو ذکر میں ناغا کر رہے ہیں اس کو معاف فرما دیجیے اور ذکر کا ناغہ کرنے سے بچا لیں تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنا دیں نمازوں قائم کرنے والا بنا دیں ہماری ماں بہن بیٹی کو شریف پردہ کی توفیق کا فرما شوہر کا خوب خیال رکھنے کی توفیق فرما اے اللہ ہمیں بھی بیویوں کی اخلاق خطائیں معاف کرنے والا بنا ایک دوسرے پہ فدا ہونے والا بنا بغض اور کینہ نکال دے معاف کرنے والا بنا دے اے اللہ اچھے اخلاق والا بنا دے مسکرا کے ایک دوسرے سے ملنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے والا بنا ایک دوسرے کی خدمت کرنے والا بنا گھر میں جنتی ماحول بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ ایک دوسرے سے منہ پھیرنے سے بچا آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے ہمارے دلوں میں روز نکال دے ہم سب کے گھروں میں آپس میں محبتیں قائم فرما دیجیے شریعت و سنت پہ استقامت ادا فرما کسی کے گھر میں ملنے جائیں وہاں نامحرم عورت آ جائے تو ہمت کر کے ہمیں وہاں سے بھاگنے کی توفیق ادا فرما یا اگر وہ ٹی وی چلا دیں یا تصویریں کھینچنے لگیں تو ہمیں وہاں سے بھاگنے کی توفیق عطا فرما دے ہمت مردان عطا فرما دے حضرت والا رحمۃ اللہ صاحب قبروں کو نور سے بھر دے اس مجلس کو قبول فرما لی علی اختر صاحب کو جانے عطا فرما میرے حضرت والوں کو جانے عطا فرما اے اللہ اس گھر پہ رحمتوں کی بارش فرما دیجیے جتنے دوست آئے جو نہیں آ سکے اے اللہ تمام کی جائز حاجت پوری فرما دے رسم میں برکت دے دے جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما جن کی اولاد نہیں نیک سوال اولاد عطا فرما ہم سب جن کی اولادیں ہیں <laughs> ان کو نیک بنا دے اللہ والا بنا دے گمراہ ہونے سے بچا لے اے اللہ آوارہ گرد ہونے سے بچا لے اور اللہ والا بنا دے تجلیات جذب کی لہریں بھیج دے اور اللہ والا بنا دے ہم سب کو ہمارے بہن بھائی بھی بچوں سب کو اللہ والا بنا دے اللہ والا بنا دے آپ راضی ہو جائیے اللہ سننا کو شریعت پہ چلا دیجیے مانگتے بہت ہیں روتے بہت ہیں عمل کے وقت فیل ہو جاتے ہیں ہمیں عمل کی توفیقات سے آسمان سے توفیق نوازش فرمائیے استقامت دے دیجیے خاتمہ ایمان پہ فرما دیجیے اس مجلس کو قبول فرما لے کی رحمت سے وصلی اللہ النبی المی امین بے حرمت سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ یا اللہ مٹیاری والوں کا آنا یہ قبول فرما عافیت سے آپ لے کر آئیں عافیت سے واپس گھر خیریت سے پہنچا دیجیے خوب رسم میں ان کے برکت عطا فرما دیجیے مال سوال خوب عطا فرما خوب حلال رزق خوب خوب مال میں برکت عطا فرما ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دیں ان کی سب پریشانی ان کی دور فرما دیں ہم سب کو سکون قلب عطا فرما دیں وصلی اللہ علیہ نبی آمین حرمت سے صلی اللہ علیہ وسلم

جلال الدین کہاں ہے عبد الرحمٰن اعزاز پہ گیا ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ